حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں یعنی سادہ کیفیت میں آئیں سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ سو پینسٹھ